ہفتہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے فیصل آباد کے مبلغ مولانا عبدالرشید غازی صاحب کہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں بقول تیرے تو کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے درجات بلندی کے لیے اپنی مغفیت کے لیے دعا کر لیتے ہیں مرزا گامہ کہتا ہے مرزا غلام کریانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں ان پہ گفتگو کر لیتے ہیں تو وہ مرزائی مربی کہنے لگا نہیں حضرت آپ کہیں کہ زندہ ہے میں آپ کہیں کہ زندہ ہے میں کہوں فوت ہو گئے اس پہ بات کرتے ہیں تو مولانا فرمانے لگے نہیں بقول تیرے میرا تو یہی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام حیات ہیں تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام فوت ہو گئے تو تیری بات مان لیتے ہیں چلو بقول تیرے وہ فوت ہوئے ان کے لیے درجات بلندی کی اور اپنی مفید کے لیے دعا کر لیتے ہیں اور مرزا غلام احمد قدیانی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں میں عیسیٰ علیہ السلاۃ و السلام ہوں اس اوپر گفتگو کر لیتے ہیں اسی سے وہ بھاگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب بھی اس معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں دیکھو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا اس کار اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اب وہ جو باتیں سننے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں مسلمان ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ متوفی کا کیا چیز ہے حالانکہ یہ جو اردو کا لفظ ہے وفات اس کا معنی ہے فوت ہو جانا کیا معنی ہے بھائی فوت ہو جانا یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے طلباء ہے علماء ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو متوفی ہے یہ وفات سے نہیں ہے بلکہ وفا سے ہے کیسے ہے بھائی وفا سے ہے اس کا معنی پورا پورا لینا پورا پورا لینا وہ جس طرح کہتا ہے کہ بھائی وفا کرنا وعدہ وفا کرنا یہ اس سے ہے وفات سے نہیں ہے اب یہ اردو والے آدمی بیٹھے ہوں دیہات والے چکوک والے بیٹھے ہوں ان کے سامنے اگر وہ یہ کہہ دیا دیکھو جی قرآن پاک میں آ گیا اس کا یا عیسا انی متوفی کا وہ فوت ہو گئے اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ وفا سے مراد کون سے وفا لے رہا ہے انہوں نے تو کہنا کہ مجھے جی یہی کہہ رہا وفات آ گیا جی وفات آ گیا کچھ عرصہ پہلے ہماری گفتگو ہوئی ہے ستیانے روڈ فیصل آباد پہ چھتر چک ہے وہاں وہ نیا نیا قادیانی بن رہا تھا ساتھیوں نے بتایا ہم گئے ایک اور ساتھی ہمارے خبیب شاہ صاحب ہے میں بھی جب گفتگو دیکھو جی ہو گئے میں نے کہا ایسے گھر گھر تیرے میں قرآن پاک ہے کہنے لگا جی ہاں، میں نے کہا لیا وہ اکیلا مرتد ہوا باقی الحمدللہ پورے گھرانے کیا ہے مسلمان قرآن پاک منگایا ضیاء القرآن قومنی کا تھا ترجمے والے تھا میں نے کہا بھائی پڑھ کہتا جی مجھے جو پتہ نہیں کہاں ہے میں نے کہا تو تو ایسے پڑھ رہا تھا جیسے حافظ ہو کیونکہ رٹی رٹائیں انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں ہمارے مسلمان ہیں پیغمبر بھی سچا قرآن بھی سچا ہمارا اسلام بھی سچا لیکن ہم مسلمان اتنے ہیں کہ ہمیں اپنے عقید و نظریات میں اتنی مضبوطی نہیں ہے اگر ہمیں کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو پھر ہم اس وقت خارج کرتے ہیں یار مولانا علیہ صاحب نہ بلا لیے یار ان کو نہ بلا لیں مبلک کم از کم ہمیں اپنے پاؤں پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو ہمیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے میں نے کہا بھائی یہ تیسرا سپارہ یہاں سے پڑھ کہتا جی ایت پڑھنی نہیں آتی کہاں ہے میں نے دکھائی میں نے کہا تو لکیر کا فقیر ہے زبانی یار ہے تو ویسے پتا نہیں ہے میں نے کہا یہ میں نے کہا ترجمہ کر وہ جو مرزیوں کی پرانی عادت ہوتی ہے وہ جو متوفی کا معنی جہاں ہے کہ پورا پورا لے لینا وہاں رکھا انگوٹھا کہتا جی دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا میں انگوٹھا چوکنا آئے انگوٹھا چوکنا کی رکھیے کہتا یہ میں نے کہا تو وہ ترجمہ کر جو یہاں لکھا ہوا تو میرے والا نہ کر کسی اور کا نہ کریے کہنے لگا جی یہی لکھو میں نے ساتھ والے کہا میں نے کہا بھائی تیرا وضو ہے کہتا جی ابھی عشاء کی نماز پڑھ گیا ہے میں نے کہا تو ترجمہ کر اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے اللہ تبارک تبارک فرما لے ہم میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا میں نے کہا کہ دیکھ تو یہ والی عید پڑھتا ہے اس کا ترجمہ کرتا ہے اس سے پہلے والی کیوں نہیں پڑھتا جو کہ مولانا علیہ وسائل صاحب نے قدیانی شبات ان کے جوابات میں لکھا ہے بھائی اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھنا وہ مکر وہ مکر اللہ و خیر خی اس سے بعد یہ بات آئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے رب کے فرماتے فرماتے کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے میں بھی تدبیریں کر رہا تھا ولہ خیر الماکرین ان سے میری تدبیر اچھی اچھی اگر تو ہوئی رب کائنات کی تدبیر بہتر رب کائنات کامیاب ہوئے جب رب کائنات کامیاب ہوئے وہ ناکام ہوئے تو پھر رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا برافی کا کیا عیسیٰ اب میں کامیاب ہوا ہوں میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اب عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو رب کائنات نے اپنی طرف اٹھایا وہ وہاں کیا ہے زندہ حیات اب مرزائی اور کیا کہتے کہتے کہ اگر عیسیٰ سرات وسلام وہاں زندہ ہے تو کھاتے کیا پیتے کیا ہے ان کے لیے من واش روم کہاں ہے وہ کہاں رہتے ہیں ایسی ایسی مثال ہے قوم دی کوڑ کلی چھٹی نو جب اعتراض بھی کرنا ہے پیغمبر پہ کرنا ہے اعتراض بھی کرنا ہے عیسیٰ علیہ سرات وسلام پہ کرنا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمو احمد ایسے مراد غلام کار دو تو مرزا, مرزا بنتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہمارے کافی ساتھی اس سوال کے جواب دینے سے کافی قطراتے ہیں کہ یار کیسے جواب دیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے احتساب قادیانے میں جو ان کی کتاب آئی ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے مولانا ادریس کانزلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے انہوں نے وہاں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات کا محبوب پیغمبر کے دو نام مشہور محمد اور احمد محمد نام زمین پہ مشہور اور احمد نام کہاں آسمانوں پہ فرشتوں کے اندر مشہور اس لیے اس علیہ سلاط نے محمد نہیں کہا احمد اس لیے کہا ہے کہ اس علیہ سلات والام کے اندر دو صفات پائی جاتی تھی ایک انسانوں والی بشر والی دوسری فرشتوں والی جب تک تو رہے زمین پہ تو اس وقت محمد رسول اللہ کو اس لیے کہ انہوں نے زندہ کہاں جانا تھا آسمانوں پہ وہاں والا نام لیا جو فرشتوں کے اندر مشہور ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد کہ وہ جو آنے والا وہ محمد رسول اللہ کے نکے مرزا غلام امت عدیانی اور باقی رہی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کنات کے ہاں کب واپس کل ایک ساتھی یہی بیان کر رہا تھا غالبا کہ وہ پھر انہوں نے وہ لطیفہ بھی سنایا وہ چرسی کے لوٹے والا وہ بھنگی والا وہ بھی سنایا اس لیے کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ سلاط والے سلاۃ ہیں اب جب عیسیٰ آئیں سلاۃ تو علیہ سلاۃ والسلام سے آنے سے پہلے رستہ بھی تو ہموار ہوگا ان سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان نے بھی تو آنا ہے اب امام مہدی علیہ رضوان نے جو آنا ہے اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دیکھا کہ اس سے پہلے آنا امام مہدی نے اس نے کہا وہ امام مہدی میں اس نے کہا امام مہدی میں اب اس کو پتہ چلا کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اب کہنے لگا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں کبھی دو آدمی ایک نہیں ہو سکتے اب مولانا محمد علی صاحب بیٹھے ہیں صدیقی ہمارے اب یہ ہوں اور میں ہوں ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا دونوں ایک یہ نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان بھی دو شخصیتیں ہیں اب جب امام مہدی علیہ رضوان نے آنا ہے تو امام مہدی علیہ رضوان کی نشانیاں بھی ہونی چاہیے اب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے اوپر ایک نشانی فٹ نہیں آتی اور یہ جو مرزئی ہیں ان کو ان صحیح حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اگر ان مرزئیوں کو صحیح حقیقت کا پتہ چل جائے کہ اصل امام مہدی کون ہے اصل عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تو یہ مرزا غلام قدیانی کے اوپر لانت بھیج کے واپس آ جاتا ہے جس طرح کا مولانا وسائل صاحب ان کی گفتگو ہوئی یا ورک شاپ سٹار جڑا والا روڈ پہ وہ یہی اعتراضات کرتا رہا مولانا اللہ وسائل صاحب یہی جوابات دیتے رہے تو بعد میں مولانا نے فرمایا کہ میری جھولی میں بھی کچھ ڈال اب تیرے سوال ختم میرے جواب ختم تو وہ کہنے لگا جی مجھے کچھ فرصت دی جائے سوچنے کی تو پھر الحمدللہ ملتے رہے وہ مسلمان ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جب امام مہدی علیہ رضوان نے آنا ہے اب یہ کہتے ہیں جی چودہویں صدی کے آخر میں آئے گا یہ کہیں بات نہیں امام مہدی علیہ زبان کے بارے میں حالانکہ یہ ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس وقت وہاں جو مسلمانوں کا علاقہ ہوگا اس علاقے کا مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا ان کو ایک عادل حکمران کی تلاش ہوگی اس وقت امام مہدی علیہ رضوان دنیا میں آ چکے ہوں گے چالیس سال زندگی گزار چکے ہوں گے اس وقت امام مہدی علیہ رضوان کو یہ خطرہ پڑے گا کہیں مجھے نہ بادشاہ بنا دیں اس وقت مدینہ المکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں گے مکہ المکرمہ ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ والد کا نام اور حسنی حسینی خاندان فاطمہ تو کے خاندان میں سے آئے گا اور محبوب پیغمبر نے فرمایا جب وہاں جائیں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گے کہ محبوب پیغمبر کہاں پیدا ہوئے بھائی کہاں پیدا ہوئے یاد کر کے جاؤ یار کہاں پیدا ہوئے مکہ میں اور امام مہدی کہاں پیدا ہوگا مدینے میں کہاں بھائی مدینے میں اور محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہاں پیدا ہوگا محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر جب مکہ کی طرف ہجر کر کے جائے گا حج کے دن ہوں گے کیا ہوگا بھائی اور خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتا ہوا ساتویں چکر پہ پہنچانا جائے گا کتب اور ابدال کی جماعت نہیں کیونکہ یہ کون ہے امام مادی ہیں وہ نہیں کہیں کہ میں امام مادی ہوں خود دعویٰ نہیں کرے گا امام مادی علیہ رضوان کے بارے میں پہچانا جائے گا یہ امام مادی ہے محبوب پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچانا جائے گا پھر امام علیہ رضوان کس طرف جائیں گے دمشق کی طرف جائیں گے جنگ ہوگی یہ لمبا واقعہ ہے پھر وہاں عیسیٰ علیہ سراۃ وسلام عیسیٰ علیہ سراۃ وسلام کے اوپر دو زد رنگ کی چادروں کا آتا ہے تو یہاں مرزا غلام قدیانی کہتا ہے کہ یہ دو دو زد رنگ چادروں سے مراد میری دو بیماری ہیں ایک اوپر والی ایک نیچے والی اوپر والی بھی ایک دو بیماری نہیں یہ تو بیماریوں کو ہی تھا کیا تھا پیشاب تو اس کو آتے تھے دن میں سو سو مرتبہ حساب لگاؤ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی بھی اور سو مرتبہ پیشاب بھی اگر اس کا حساب لگائیں چوبیس گھنٹے کا تو پھر وہاں واش روم میں بیٹھا رہتا ہوگا وہاں واش روم میں بیٹھا رہتا ہوگا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی نشانیاں بھی واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام مریم اب اس نے چال چلی کہتا جی پہلے میں مریمیت میں تھا پھر مجھے حمل ہوا جو, جو, جو کہ دس مہینے سے کچھ زیادہ ہے دس مہینے کہیں حمل رہی ہوتی نو بزرگ بولیں کھوتی کہنے کا مقصد پھر, پھر کہتا ہے کہ جب مجھے درد سے ہونے لگا یہ وہ علاج نخلا حضرت مریم کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اپنے آپ کو کھینچ گیا ہے تذکرے کے اندر یہ اس نے واقعہ لکھا ہے کہتا ہے پھر میں کھجور کے تنے کے پاس گیا وہاں مجھے درد دے ہوا میں نے پھر زور لگایا پھر میں اپنے سے میں پیدا ہوا ہے کہ مداری دا پوتھا اپنے آپ سے میں کیا ہوا پہلے مریم تھا پھر عیسیٰ بن گیا کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرف سے اس کو معلوم ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے اس طرف کیا ان چیزوں کو یاد کرو اب ہم لچے دار تقریر کر کے جائیں سور لگائیں کلادے ملا دے فائدہ اس بات کا ہے کہ ہم وہ دو چیزیں لے کے جائیں جو ہمیں آگے فائدہ ہو ساتھیوں کو چاہیے چاہے مدرسے کے ہیں چاہے دوسرے دنیا دار ہیں جس طرح ہم دنیا دار دوسرے معاملات میں معلومات رکھتے ہیں کہ یار موبائل آیا ہے اس کے ساتھ یہ کاپی ہے اس کو چلانا کیسے ہے بند کیسے کرنا ہے میرے بھائیو اسی بارے میں مون اللہ وسائد صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو قادیانی شبات ان کے جوابات تین جلدوں میں لکھی ہے پہلی جلد میں ختم نبوت کے بارے میں سوال جواب ہے دوسری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کی حیات میں ہے اور تیسری میں مرزا غلام قادیانی کا سارا جھوٹ ہے وہ کیا کرتا تھا کیا کھاتا گڑ کھاتا تھا کیا وہ سارے لکھے ہیں اس لیے کہ آپ حضرات کو مولانا شاید صاحب نے پلیٹ پلیٹ کے اندر حلوہ بنا کے دے دیا ہے آپ حضرات ان تینوں اگر جلدوں کا چھوٹی چھوٹی جلدیاں مطالعہ کر لیں تو کوئی قادیانی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے یہ ہر ساتھی جی کو مبلک بننا چاہیے یہ نہیں کہ فون کریں بھائی مولانا جرمان ثانی صاحب لاہور والے ہمارا وہاں معاملہ پھنسا ہوا آپ آ جائیں مولانا محمد علی مولانا محمد علی صدیقی صاحب ہمارا کنری میں مسئلہ ہے آپ آ جائیں مولانا زیاد ال صاحب ہم ممکن میں پھنسے ہوئے آپ آ جائیں نہیں بھائی ہر ساتھی اتنا مضبوط ہو کہ ساتھی کے آنے تک ان کو ذرا نکیل تو ڈال سکے نا کوشش کرو گے نا بھائی جو کہا سنا اللہ تبارک عمل کرنے کی توفیق